واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر وانتم لا تعلمون اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو اس میں تمہاری بہترین ستھرائی اور پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اس آیت میں عورتوں کے ولی وارثوں کی ممانعت ہو رہی ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور عدت بھی گزر جائے پھر شوہر بیوی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ انہیں روکیں اس آیت میں دلیل ہے اس امر کی بھی کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی اور نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا چنانچہ ابن جریر اور ترمیدی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث وارد کی ہے کہ عورت عورت کا نکاح نہیں کر سکتی اور عورت خود اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی اور نکاح بغیر ولی نہیں ہو سکتا امام طبرانی کی اوسط میں حدیث ہے کہ نکاح بغیر راہ یافتہ ولی کے اور دو عادل گواہوں کے نہیں گو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے لیکن اس کے بیان کی جگہ تفسیر نہیں ہم اس کا بیان کتاب الحکام میں کر چکے ہیں فالحمدللہ یہ آیت ابن اثار رضی اللہ عنہ اور ان کی ہمشیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے بیان میں ہے کہ معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بہن کا مانگا میرے پاس آتا تھا میں نے نکاح کر دیا اس نے کچھ دنوں بعد طلاق دے دی پھر عدت گزرنے کے بعد نکاح کی درخواست کی میں نے انکار کیا اس پر یہ آیت اتری جسے سن کر معقل رضی اللہ عنہ نے باوجود یہ کہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں تیری نکاح میں نہ دوں گا نکاح پر آمدہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نے اللہ کا فرمان سنا اور میں نے مان لیا اور اپنے بہنوئی کو بلا کر دوبارہ نکاح کرا دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا ان کی بہن کا نام جمل بن تیسار تھا ان کے خاوند کا نام ابو البداح تھا بعض نے ان کا نام فاطمہ بن تیسار بتایا ہے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا کی بیٹی کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن پہلی بات ہی زیادہ صحیح ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ نصیحت و بعض ان کے لیے ہے جنہیں شریعت پر ایمان ہو اللہ کا ڈر ہو قیامت کا خوف ہو انہیں چاہیے کہ اپنی ولایت میں جو عورتیں ہوں انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں شریعت کا اتباع کر کے ایسی عورتوں کو ان کے خاوندوں کے نکاح میں دے دینا اور اپنی حمیت و غیرت کو جو خلاف شرع ہو شریعت کے ماتحت کر دینا ہی تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی کا باعث ہے ان مصلحتوں کا علم جناب باری تعالیٰ کو ہی ہے تمہیں نہیں معلوم کہ کس کام کے کرنے میں بھلائی ہے اور کس کے چھوڑنے میں یہ علم حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کو ہے